اکرما نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے ممبر پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹھک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شانوں سے چادر لپیٹے ہوئے تھے اور سر مبارک پر ایک پٹی باندھ رکھی تھی آپ نے حمد و ثناء کے بعد فرمایا لوگوں میری بات سنو چنانچہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کلام مبارک سننے کے لیے متوجہ ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد یہ قبیلہ انصار کے لوگ آنے والے دور میں تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو شخص بھی حاکم ہو اور اسے نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت ہو تو انصار کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرے اور ان کے برے کی برائی سے درگزر کرے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو ستائیس